گے تمہیں الآکابم تمہاری ایڑیوں پر فتن قالبو پھر تم پلٹو گے خاصرین خسارہ پانے والے بل اللہ مولا بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے وہ خیر الناصرین اور وہی سب سے بہتر ہے تمام مدد کرنے والوں سے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو تکالیف پہنچی تو بعض کافروں نے یا منافقوں نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ آؤ تو بچ جاؤ گے تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم نے کافروں کی اطاعت کر لی تو اس کا سبب پھر کیا ہوگا ہلاکت ہوگی تباہ ہو جاؤ گے کافروں کی اطاعت کرنا کافر تمہیں دوبارہ شرک میں لے جائیں گے اللہ تمہارا کارساز ہے تم کفار کی اطاعت تو اس لیے کرو گے نا کہ وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے مگر یہ سراسر جہالت ہے تمہارا مالک تمہارا حامی تمہارا ناصر تو صرف ایک اللہ ہے اسی پر بھروسہ رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچھ نہیں کر سکتی وقف نصیرہ اللہ کافی ہے مددگار وہ خیر الناصرین وہ سب مدد کرنے والوں سے بہتر ہے سن القی قریب ہم ڈال دیں گے فی قلوب الدینہ ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفارو کفر کیا اروبا روب بیما اس وجہ سے کہ اشرا کو انہوں نے شرک کیا باللہ اللہ کے ساتھ معلم ان چیزوں کو کہ لم یونزل بھی نہیں اتاری اس کے ساتھ سلطانن کوئی دلیل النَّارِ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے وہ بھی اسا ظالمین اور برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تمہارا دل کافروں کے دلوں میں ہم تمہارا روب کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جو تھا یہ مستقل طور پر دشمن کے دل میں ڈال دیا گیا تھا جیسا کہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مہینے بر کی مسافت سے دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور جو آیت میں نے ابھی ابھی جس کا ترجمہ کیا ہے اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا روب امت مسلمہ کا روب مشرقوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے اور جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کا دل لرزتا ہے ڈرتا ہے آج کے دور میں مسلمانوں کا روب کیوں نہیں رہا کیونکہ مسلمان جو تھے یہ بھی مشرقانہ عقائد میں گرفتار ہو چکے ہیں ہر محلے میں ہر شہر میں قبریں موجود ہیں غیر اللہ کے آستانے بنائے گئے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع ہو گئے ہیں غیر اللہ سے اولادیں مانگی جاتی ہیں غیر اللہ سے غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پہ کئی کئی چیزیں قربان کی جاتی ہیں مزاروں پہ چادریں چڑھائی جانے لگی ہیں جب مسلمانوں کے اندر مشرکانہ عقائد آئے تو مسلمانوں کا روب اور دبدبہ مسلمانوں کا جو روب تھا مسلمانوں کا جو دبدبہ تھا یہ کافروں کے سینوں سے نکل گیا ہاں البتہ جو توحید والے ہیں رب کو ایک ماننے والے ہیں ان کا روب ان کا دبدبہ آج بھی کفار کے دلوں میں موجود ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک جیسی گندی بیماری سے بچائے اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق سادہ کاکم اللہ سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے وعدہ ہو اپنا وعدہ اس جب تحسونہم تم کاٹتے تھے انہیں بزن ہی اس اللہ کے حکم سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشل تم جب تم ہمت ہار گئے جب تم پست ہمت ہو گئے وط تم اور تم نے باہم جھگڑا کیا فی الامری رسول اللہ کے حکم میں واسعی تم اور تم نے نافرمانی کی بعدی بعد اس کے کہ ماں اراکم اس نے تم کو دکھا دیا تھا ما تحبون وہ جسے تم پسند کرتے تھے منکم تم میں سے بعض ایسے تھے من یرید الدنیا جو دنیا کا ارادہ رکھتے تھے ومن کم اور تم میں سے بعض ایسے تھے میں یرید الآخرہ جو آخرت چاہتے تھے آخرت کا ارادہ رکھتے تھے سما پھر سورا فکم اس اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان ہم ان کافروں سے لیا بتا کم تاکہ وہ آزمائے تمہیں والد اور البتہ تحقیق افان کم اللہ نے تمہیں معاف کیا و اللہ فضل علی المؤمنین بڑا فضل والا ہے مومنوں پر اس آیات میں اس غلطی کا ذکر ہو رہا ہے جو صحابہ کرام سے ہو گئی تھی جیسا کہ جب میں نے آپ کو غزوہ عہد کا واقعہ بتایا تھا تو تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پہاڑی کی اونچائی پہ کھڑا کیا تھا کہ اس طرف سے کافر حملہ نہ کر دے تو پھر ایسے ہوا کہ جب کافر جو تھے وہ مغلوب ہو گئے مسلمان غالب آ گئے تو کچھ مسلمان جو تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ گئے کہ اب ہم جیت گئے ہیں جو لوگ پہاڑی کے اوپر موجود تھے انہوں نے بھی سمجھا کہ اب جیت تو ہماری ہو گئی ہے اس لیے ہم ہم بھی جا کے مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑی سے نہ ہلنا اور کچھ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ہوتی رہے گی تب تک پہاڑی سے نہ ہلنا بعد میں تم اگر ہل جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں بہرحال کچھ صحابہ نیچے آگے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے پھر پہلے کیا تھا کافر مغلوب تھے مسلمان غالب تھے پھر اچانک ایسے ہوا کہ دوسری طرف سے جس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ اس طرف سے کوئی نہ آنے پائے اس طرف سے کافروں نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ وقتی طور پہ شکست میں تبدیل ہو گئی اسی غلطی کا ذکر ہو رہا ہے یہ پورا واقعہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اس لیے میں یہی سمجھوں گی کہ دوبارہ نہ بتاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں کھڑا کیا بعد میں جو کچھ بھی ہوا یہ سب میں بتا چکی ہوں پھر اس کے بعد کیا ہوا اللہ فرماتے ہیں تم سے غلطی ہو گئی اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دیا دیکھیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا اب آج کا کوئی کافر اٹھ کے آج کا کوئی مشرق اٹھ کے صحابہ اکرام پہ بازی کرے اور کہے کہ صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی وہ مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے دنیا کے پیچھے پڑ گئے قرآن کو چھوڑ دیا رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا یہ بہت غلط بات ہے کدافا انکم اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں معاف کر دیا جن صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا جب اللہ نے معاف کر دیا تو آج کا کافر اور مشرق اٹھ کے کہے کہ صحابہ نے یہ غلطی کی اسے کوئی حق نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس جب تو سعیدونا تم چڑھے جا رہے تھے ولا تلونا اور نہیں تم مڑ کر دیکھتے تھے احادن کسی ایک کو ور رسول رسول یہ پکار رہے تھے تم کو فی اخراکم تمہاری پچھلی جماعت میں فصاب پھر اس نے بدلے میں دیا تم کو غم بے غم غم پر غم لکیلا تاکہ نہ تحزنو تم غم کھاؤ علا اس پر جو فاتکم فوت ہو گیا تھا تم سے ولا اور نہ ما اسابقم اس تکلیف پر جو پہنچی تھی تمہیں واللہ اور اللہ خبیر خوب خبردار ہے بیما تعملون اس پر جو تم عمل کرتے ہو کفار نے جب اچانک مسلمانوں پہ حملہ کیا مسلمانوں کی اکثریت ایسی تھی جنہوں نے راہ راہ فرار اختیار کیا اس آیت میں اللہ رب العزت وہی نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ مدینے کی طرف بھاگے بعض پہاڑوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلانے لگے اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ آگے فرمایا کہ راہ فراز اختیار کرنے کی وجہ انہیں مال غنیمت فوت ہو جانے کا غم شکست کا غم بہت سے لوگوں کے زخمی ہونے کا غم بہت سے لوگوں کے قتل ہونے کا غم اور پھر یہ غم جو شیطان نے افواہ پھیلا دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ سب اس لیے ہوا کہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت پڑے اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فتح اور مدد اور حصول مال غنیمت سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے سیدنا برابن بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیدل دستہ جس پر عبداللہ بن جبیر کو امیر مقرر کیا یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے یہی وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو کر ان کو آواز دے رہے تھے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اللہ فرماتے ہیں تمہارے راہ راہ فراد اختیار کرنے کی وجہ کیا تھی جنگ سے بھاگنے کی وجہ کیا تھی کہ تمہیں مال غنیمت فوت ہو جانے کا غم تھا شکست کا غم تھا بہت سارے لوگوں کے زخمی اور قتل ہو جانے کا غم تھا پھر یہ سب اس لیے ہوا تاکہ تمہیں ان مصیبتوں پر صبر کرنا آ جائے پھر اس کے بعد سما پھر انزل علیکم اس نے نازل کیا تم پر بعد الغمی غم کے بعد امانتن امن نعاسن امن کی صورت کیا تھی نعاسن ایک ایسی اونگ یکشا وہ ڈھانپتی تھی طاعفت من ایک جماعت کو تم میں سے و اور ایک جماعت کا تحقیق احمد ہم انفسہم فکر میں ڈال دیا تھا انہیں انفسہم ان کی جانوں نے یدنہ وہ گمان کرتے تھے باللہ اللہ کے ساتھ غیر الحق کی نا حق الجاہلیہ جاہلیت کا گمان یقولونا وہ کہتے تھے حلنا من الامر من شئی کیا ہمارے لیے ہے معاملے سے کچھ اختیار کل کہہ دیجئے ان الامر بے شک معاملہ کل لہو سب کا سب للہ اللہ کے لیے ہے یخفونا وہ چھپاتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں وہ باتیں جو لا یبدون لکا نہیں وہ ظاہر کرتے آپ کے سامنے یقولونا وہ کہتے ہیں لو کان لنا اگر ہوتا ہمارے لیے من الامری معاملے سے شیئن ان کچھ اختیار قتلنا تو نہ ہم قتل کیے جاتے ہا ہونا یہاں کل کہہ دیجئے لو کن تم تم اگر ہوتے فی بیوتکم اپنے گھروں میں لبرز رضینہ تو ضرور باہر نکلتے وہ لوگ کتب علیہم القتل کہ لکھ دیا گیا تھا جن پر قتل ہونا الا مزاجہم اپنی قتل گاہوں کی طرف ولی بط اللہ اور تاکہ آزمائے اللہ ماں اس میں جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے ولی اور تاکہ وہ صاف کر دے ماں وسوسوں کو جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بذات صدور سینے کے راز کو ان الدینہ بے شک وہ لوگ تولو جو پھر گئے تھے منکم تم میں سے یوما جس دن التقل جمعان باہم ملی تھی دو جماعتیں انما یقیناً استزلہم الشیطانو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے ببازی بازی بعض ماں کا سبو ان کتاہیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی قدر البۃ تحقیق اف اللہ عنہم درگزر کیا اللہ نے ان سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے حلیم بہت ہی بردبار ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب لگاتار تم پہ صدمے آئے تو ان صدموں کے بعد اس غم کے بعد اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمایا کیسا فضل ان پر اونگ تاری کر دی جس سے انہیں امن اور اطمینان حاصل ہو گیا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر اونگ تاری ہو گئی جبکہ ہم عہد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے عالم یہ تھا کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی میں اسے اٹھا لیتا تھا اور وہ پھر گر جاتی تھی میں پھر اسے اٹھا لیتا تھا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اونگ کی وجہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے دو یا تین مرتبہ تلوار گری سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اوہد کے دن اپنا سر بلند کیا اور میں لوگوں کو دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈہال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے اللہ رب العزت نے جو عیسایہ مبارکہ میں فرمایا نا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفتا منکم اس آیت میں انہی تمام واقعات کی طرف اشارہ ہے بتائی فنفسم جو مسلمان تھے ان کے غم کو کم کرنے کے لیے ان کے صدمے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان پر فضل اپنا ایسا کیا کہ ان کو اونگ آنے لگی تو ہلکی ہلکی نیند آنے لگی لیکن کچھ لوگ منافق بھی تھے جو منافق تھے انہیں اونگ نہیں آئی بلکہ انہیں اپنی جانوں کی اور فکر ہونے لگی انہیں اپنی جانوں کے علاوہ کوئی دوسری فکر نہیں تھی وہ سب سے بزدل قوم تھے وہ اللہ کے متعلق اچھا گمان بھی نہیں رکھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے اور ان کا کیا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم لوگوں کی بات مانی جاتی تو یہاں یہ جو مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں یہاں کچھ نہ ہوتا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بات مانی بھی جاتی تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے اگر موت لکھی تھی نا جس جگہ انہیں شہادت کی موت آئی اگر انہی جگہوں پہ ان کی موت لکھی تھی تم گھروں میں بھی ہوتے تو یہ لوگ اپنے مرنے کی جگہ پر ضرور آتے جہاں موت لکھی ہے وہاں آ کر رہے گی جس وقت میں لکھی ہے اس وقت میں آ کے رہے گی جس جگہ پہ لکھی ہے اس جگہ پہ آ کے رہے گی کل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ملنے والی ہے اینما تکونو یدرککم الموت تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی ولو کنتم فی بروج مشیدا اگرچہ تم مضبوط کلو میں ہی کیوں نہ ہو پھر اللہ رب العزت اسی آیا مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ یہ سب جو جنگ احد میں جو کچھ بھی ہوا جن حالات سے بھی مسلمانوں کو دوچار ہونے پڑا اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں ان میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ تمہارے دلوں کی حالت ظاہر ہو جائے اور تمہارے دل جو ہے وہ وسواس سے پاک ہو جائیں پھر ایسے ہی ہوا عہد کی لڑائی بگڑنے سے سب پتہ چل گیا کہ مسلمان کون ہے منافق کون ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہد میں مسلمانوں سے جو کوتاہی ہوئی اس کی وجہ ان کی پچھلی بعض کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے شیطان اس روز بھی انہیں پھسلانے میں کامیاب ہو گیا جن میں سے بعض کا گناہ یہ بھی تھا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی تھی مقصد یہ ہے کہ بعض مخلص مسلمان جو اس دن بھاگ کھڑے ہوئے وہ اس وجہ سے نہیں بھاگے تھے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے یا منافق تھے بلکہ اپنی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہکا دیا تھا پھر اللہ رب العزت نے یہاں بھی فرمایا عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ او لوگو صحابہ بے تبرہ بازی کرنے والوں عَنْهُمْ اللہ نے تو انہیں معاف کر دیا لیکن افسوس کہ آج کے مسلمانوں نے معاف نہیں کیا خود کو مسلمان کہلوانے والے انہوں نے صحابہ کو معاف نہیں کیا اللہ نے تو معاف کر دیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اکرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں صحابہ کرام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر ان الحمد للہ رب العالمین